چوتھا حدیث مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جو اس پر ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی وہ اس کا استقبال کرتا ہے اور جو بھی اپنے بھائی کی ضرورت ہے خدا اس کی ضرورت میں تھا